إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها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 بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رسلنا بالبينات معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط قسط الحديد فيه فی شديد ومنافع للناس محترم بزرگان دین یہ سور حدید کے ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے وہ یہ کہ اسلام میں محکمہ شرعیہ قضاء شرعی عدل انصاف کے لیے لوگوں کے جھگڑے کو نمٹانے اور ختم کرنے کے لیے جو عدالتیں قائم کی جاتی ہیں اور جو قضات مقرر کیے جاتے ہیں اسلام میں ان کی بہت ہی بڑی اہمیت اور بڑی عظمت ہے رب العالمین نے قرآن پاک صورت الحدیث کی اس آیت میں رب العالمین نے رسول کے بھیجنے میزان کے نازل کرنے ان تمام چیزوں کا جو اصل مقصد بیان کیا ہے وہ یہ کہ لوگوں میں ادب انصاف قائم ہو اسلام کی بڑی اہم خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت اور اسلام کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام عدل انصاف کا سب سے بڑا علم بردار مذہب ہے اسلام میں عدل انصاف کی بڑی اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المخسطین یوم القیامت على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم

سکتا ایسے موقع پر سات خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ سائے میں رکھے گا ان سات لوگوں میں سے سب سے پہلا خوش نصیب نبی علیہ السلام نے ساتھ روایا الامام العادل وہ امام وہ حاکم جو عدل انصاف سے حکومت کرتا ہے اور اپنی ریا میں ریا پر عدل ریا میں عدل انصاف کو عام کرتا ہے اللہ رب العالمین نے سورت الحدید کی اس آیت کے اندر تین چیزوں کے نازل کرنے تین چیزوں کا تذکرہ کیا فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات نمبر دو وہ ہاں، ہم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو اور دلائل کے ساتھ بھیجا ایسے ایسے دلائل کہ جن کو دیکھ کر کے لوگوں کو یقین آ سکے کہ واقعی یہ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں اور انہوں نے جو کتاب پیش کی ہے وہ اللہ تعالی کی کتاب ہے ایک تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور پیغمبروں کو محبوس فرمایا نمبر دو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انبیاء کے ساتھ دو چیزیں نازل کی الکتاب والمیزان ہم نے کتاب نازل کیا ہے اور میزان نازل کیا ہے میزان سے مراد عدل و انصاف ہم نے ایک تو کتاب نادل کیا جس کتاب میں اس دنیا کے اندر امن امان اور سکون اور راحت اور اور, اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقرب کے قوانین اور حکام پیش کیے جاتے ہیں جو سب کو دنیا والوں کو نجات کا راستہ کتاب اللہ بتاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے میزان عدل انصاف کا حکم بھی نادل کیا ہے تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے نادل کرنے کے بارے میں بیان نے فرمایا وہ انزل نر حدیب اور ہم نے حدیب تلوار یعنی ہم نے قوت و طاقت بھی عطا کیا ہے تاکہ انسان میں عدل و انصاف پھیلایا جا سکے یہاں رب العالمین نے میزان عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم نازل کیا ہے اور تمام انبیاء اور تمام آسمانی کتابیں جو بنیادی احکام امت اور قوم کے سامنے لے کر کے آئی تھی ان میں ایک بنیادی حکم اور اہم تعلیم یہ تھی کہ دنیا کے اندر ادر و انصاف قائم کیا جائے اور یہی ادر انصاف ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے دو نبیوں اور پیغمبروں کو کی بڑی تعریف بیان کی ہے حضرت دعوت اور سلیمان علیہ بطور سیمپل اور نمونے کے اور بطور مشان کے اللہ رب العالمین نے وعدے کیا کہ انبیاء نے دنیا میں آ کر کے ہمیشہ ان کی تعلیمات کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ قوم میں برادری میں اور دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرے وداود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرف اذ نفست فیه غرم القوم وقلنا لحکمهم شاہدین ففهمنا سلیمان وآتینا داؤد وآتینا کلن حکم و علما اللہ اکبر رب العالمین فرماتے ہیں یہ دو نبی باپ دیکھے ایک داؤد اور سلیمان علیہ السلام ہم نے ان کو عدل انصاف کا بڑا ملک عطا کیا تھا اے ذرا یاد کرو اس واقعے کو ان یحکمان یحکمان ان نفس فیہ غنم القوم پھر بطور مثال کے اللہ رب العالمین نے ان کے ادب انصاف کا ایک واقعہ بیان کیا جو روایتوں میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ کسی انسان نے اپنا باغ لگایا اپنی کھیتی تیار کی اور باقاعدہ پھل تیار ہوئے ایک دوسرا انسان گاؤں میں تھا اس نے بہت ساری بکریاں پال رکھی تھی اس کی بکریاں موقع پائی اور جا کر کے اس شخص کے باغ کو نقصان پہنچایا اور ساری فصل تباہ تباہ اور برباد کر دی ایک دو بکری نہیں بلکہ بکریوں کا ریمر اس کے کھیتی میں گیا پوری فصل تباہ اور برباد کر دیا وہ مظلوم کھیتی والا آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا اللہ کے نبی ہمارا فیصلہ کیجئے فلا کی بکریوں نے ہماری تیار فصل کو تباہ اور برباد کر دیا ساری فصل ہماری ختم ہو گئی اس کی بکریوں نے آ کر کے ہمیں نقصان پہنچایا ہے ہم عدل انصاف چاہتے ہیں اللہ کے نبی داود علیہ السلاۃ اسلام جن کے عدل و انصاف کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورہ انبیاء کے اندر کیا حضرت علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بکری کے مالک کو بلایا اور فیصلہ یہ کیا کہ ایسا کرو اپنی بکریاں اس کو دو تمہاری بکریوں کا مالک ہے اور اس کی کھیتی تم لے جاؤ اللہ اکبر دونوں نے چونکہ نبی کا فیصلہ تھا دونوں نے فیصلے کو قبول کیا اور فیصلہ یہ کہ تم اپنی بکریاں اس کو دو جو اڑتاؤ کرے کا صاحب نے سوچا جتنا نقصان پہنچایا ہے بکریاں اتنی قیمت کی ہیں اس لیے بکریاں کھیتی والا لے جائے اور یہ بچی کھچی جو کھیتی ہے فصل مل جائے وہ آدمی لے جائے بکری والا لے جائے پھر آج دونوں واپس نکل رہے تھے باہر حضرت دا سلیمان علیہ السلام مل گئی سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہاں کیا ہوا کیسا فیصلہ کیا کہا الحمدللہ بہت اچھا فیصلہ کر دیا آپ کے والد نے کہا بکریاں اس کو دے دو اور کھیتی ہم کرنے میں ہم دونوں راضی ہیں سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں بات بار تو نہیں آیا وہاں رکھا اور فوراً اپنے والد کے پاس دیکھا تم لوگ ٹھہرو کہا والد صاحب اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے میری رائے یہ ہے کہا کیا بیٹے بولو حضرت داؤد علیہ السلام کو پوچھا بیٹے کون سی اس سے بہتر فیصلہ ہے کہا کہ سب سے بہترین فیصلہ یہ ہے کہ بکریوں کو کھیتی کے مالک کو دے دیا جائے اور کھیتی جو ہے وہ بکری کے اس کو دے دیا جائے اے اے بکری کے کھیتی کا مالک جو ہے اس کو بکریاں دے دی جائے اور کھیتی جو ہے بکریوں والے بکری والوں کو دے دیا جائے لیکن ہمیشہ ہمیں اسکرین جسے آپ نے کہہ دیا نہیں ایسا نہ کیا جائے یہ انسان بکری والا اس میں کھیتی کرے اور کھیتی والا بکریوں کو کھلائے پلائے اور اس اسنا میں جو بچے پیدا ہوں اور جو آمدنی ہو جو دودھ ہو وہ تو والا استعمال کرے اور کھیتی والا کھیتی کر کے کھیتی اس مرحلے میں پہنچا دے جس مرحلے میں اس کی بکریوں نے نقصان پہنچایا ہے جب تک کھیتی کر کے اس مر اس مرحلے میں کھیتی کو نہ پہنچا دے جس مرحلے میں اس کی بکریوں نے نقصان پہنچایا ہے تب تک یہ کھیتی کا مالک رہے گا اور یہ بکریوں کا مالک اور جس دن کھیتی اس مرحلے پر پہنچ جائے بکری والا اپنی بکری لے جائے اور کھیتی والا اپنی کھیتی پر مالک کا مالک ہو جائے رب العالمین نے اس سوا کی اور اس فیصلے کی بڑی تعریف کی سلیمانہ قمان فی الحرس اذ نفشت فیه غرم القوم وکننا لحکمہم شاہدین اے لوگو عدل انصاف سے کام لو عدل انصاف قائم کرو دنیا کے اندر ہمارے دونوں نبیوں کو ذرا دیکھو باپ بیٹوں نے کس قدر بہتر فیصلہ کیا اور اس جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ باپ کیا فیصلہ کر رہا ہے اور بیٹا کیا فیصلہ کرنے والا ہے سلیمانا تو دونوں میں سب سے اچھا فیصلہ جو ہو سکتا تھا دونوں کے حق میں ہم نے باپ کے بجائے بیٹے سلیمان کو سمجھا دیا تھا میرے یہ بڑا عجیب و غریب فیصلہ ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے ایک دوسرا واقعہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایتوں میں نبی علیہ السلام صاحب نے اور بیان کیا ہے سلیمان علیہ کے زمانے میں دو عورتیں کہیں راستہ پکڑ کے جا رہی تھی اور دونوں کے گود میں بیٹا تھا بیٹے تھے اور دونوں کی تقریباً عمر ایک ہی تھی دونوں راستہ پکڑ کے جا رہی ہیں دونوں کے گود میں روتے بیٹے ہیں کہیں جنگل میں دو دو عورتوں نے دیکھا سایہ اچھا ہے بہترین موسم ہے انہوں نے اپنے بچوں کو زمین پر اتارا اور بیٹھ کر کے کچھ کھانے پینے لگی بات کرنے لگی ذرا سی غفلت ہوئی جھاڑیوں سے بھیڑیا نکلا اور ایک عورت کا بچہ لے کے چلا گیا وہ عورت چیخی چلائی لیکن جب دیکھی بچہ چلا گیا تو سہیلی کی بچی کو گود میں لے لیا کہا تیرے بچے کو بھیڑیا لے گا یہ میرا بچہ ہے عجیب منظر اس نے وہ ذرا ٹھیک کر رہا طاقتور اس نے دوسرے کے بچے کو چھین لیا کہا یہ میرا بچہ ہے پھر یہ تیرے بچے تو جا کر کے چھوڑ اب بیچاری مشکل بہرحال اس نے آ کر کے فیصلہ پیش کیا بات دیکھے کہ ہاں سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ اس کو کیا پہلے داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا اور پھر وہی ہمیں داؤد سلیمان بیٹھے تھے نہیں والد صاحب فیصلہ اس طرح سے کیا جائے وہ فیصلہ کیا لے کر کے آئی جس عورت جو مظلوم ہے جس کے بیٹے کو قبضہ کر رکھا ہے وہ کہتی ہے اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے اس کے بیٹے کو بھیڑیا لے گیا پہلے ڈھونڈی اور جب نہیں پائی تو میرے بیٹے نے قبضہ کر لیا جنگل میں یہ ذرا طاقتور ہے ہم سے بچے کو چھینا اور میرے اندر اتنی طاقت ہوئی کہ میں اپنے بچے کو چھین کر کے اس سے اپنے قبضے میں کر سکوں اب معاملہ دنیا کی نگاہ میں ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاملہ ہے اس لیے میں تو کچھ نہیں کر سکتی لیکن اتنا بتا دیتی ہوں یہ جھوٹی عورت ہے میرا بچہ اس کے گود میں ہیں اور اس کے بچے کو بھیڑیا لے کر کے چلا گیا ہے بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ وہ بیچاری تنگ ہے آخر کا سلیمان علیہ السلام نے چھری منگائی چھری منگائی اور چھری منگانے کے بعد بچے کو الٹا کیا اور کہا کہ دیکھو آدھا بچہ تو ویسے ہی دو حصے میں دو تانے بنا ہوا ہے بکیے حصے کو ہم چھری سے چیڑ دیتے ہیں اب ایسا کرو آدھا تم لے جاؤ اور آدھا یہ لے جائے جھگڑا ختم ہو جائے کیوں میرا ہے نہ تمہارے پاس گوا اور یہ جھوٹ تم کہتی ہے اور جھوٹی ہونے کی کوئی علامت نہیں اس لیے ایک ہی راستہ ہے ہم تمہارے بیٹے کو چیڑ کر کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں ایک ٹکڑا تم لے جاؤ اور ایک ٹکڑا یہ لے جائے فیصلہ ہو جائے تو جس کا بیٹا تھا اس نے کہا نہیں نہیں میرا نہیں اسی کہہ دیں گے اس کو میرا نہیں وہ بچاری سوچی اس تو کو تو بڑی خوش ہے میں بالکل صحیح فیصلہ آپ نے کیا اس سے اچھا فیصلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا جس کا بچہ نہیں تھا وہ سالمہ یہ سوچتی ہے میرا بچہ گیا ہے اس کا بچہ بھی ختم ہو جائے تو دو ٹکڑے کر دینے کے بعد میرا بچہ زندہ نہیں رہے گا اور جس کا بچہ ہے وہ سوچتی ہے چل کم کم سے کم بچہ ہمارا زندہ رہے اسی کے ہاتھ میں رہے لیکن بچے کی جان تو بچ جائے گی اس لیے وہ تو خوش ہے اور جس کا بچہ بچہ رونے لگی نہیں نہیں اللہ کے نبی میں جھوٹی ہوں یہ سچی ہے یہ بیٹا اسی کا ہے دے دیا جائے سلیمان اعتراف اسلام ہے اس ظالمہ کے ہاتھ بچے کو چھینا کہا تو جھوٹی ہے اور یہ سچی ہے بچہ اس کا دے یہ لے جائے گی نبی علیہ السلام احادیث میں اس واقعے کو بیان کر کے عدل انصاف کا ایک نمونہ پیش کیا کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کس قدر عدل انصاف کا اہتمام کرتے تھے اور ان کے سامنے کوئی مسئلہ آ گیا تو اس پر کتنا دور فکر کر کے ذرا سوچے اور ایک دو عورتیں ہی اور بچہ ایک ہے اور ایک قیدی میرا ہے ہزار قسمیں کھا رہی ہے اور لیکن دوسری بیچاری مظلومہ ہے اس کے پاس نہ گواہ ہے نہ کوئی علامت ہے نہ کوئی نشانی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی سلیمان علیہ السلام السلام کو ایسا فہم عطا کیا کہ اسی وقت انہوں نے فیصلہ کر دیا اور حق والے کو حق پاس پہنچ گیا اور ظالم کا منہ کالا ہوا اور اس طرح سے عدل انصاف کا ریکارڈ قائم کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے حدیث پڑھی ہے ارشاد فرمایا عدل انصاف اے کرنے والے اور جو لوگ عدل انصاف قائم کرتے ہیں ان کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المقسطین یوم عند اللہ یوم القیامت اے علا منابر من نور ایمین اللہ عز و جلہ اے لوگ آدھو انصاف کرو بڑے سے لے کر کے چھوٹے تک بادار سے لے کر کے اپنے گھر تک آفیس سے لے کر کے مسجد تک ہمیشہ آدھو انصاف اور انسان کرے کیوں ان عدو کرنے والے عدو انصاف کرنے والے قیامت کے دن عدو انصاف کرنے والوں کا مقام مرتبہ ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب سارے لوگ پریشان ہوں گے اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا ایسے موقع پر اگر انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کے دائیں جانب اپنے کے دائیں جانب اپنے دائیں جانب بہترین قسم کا نوروں کا ممبر بنائے گا اور اگر انصاف کرنے والوں کو اس پر جلوہ افروز کرا دے گا یہ عدل انصاف کا مقام مرتبہ ہے کہ قیامت کی دن زمین پر نہیں کھڑے ہو گئے اور یہ سنگ مرمر اور لکڑی اور کسی اور چیز کا ممبر پر نہیں ہو گئے اللہ منا من نور ایمین الرحمن عز و وجل اور کما قال علیہ السلام عدل انصاف کرنے والے قیامت کے دن من رب العالمین کے میدان جانب نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے پھر نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا عدل انصاف کرنے والے فی حکم یہ وہ عدل انصاف کرنے والے حکومت کی طرف سے حکومت کی طرف سے آپ کیا کہتے ہیں سرکاری طور پر ان کو جو کرسیاں ملی ہیں جو عہدے ملے ہیں جو مقام و مرتبہ ملا ہے وہاں بیٹھ کر کے ہمیشہ عدل و انصاف امانت اور دیانت داری کے ساتھ کام کرتے ہیں اور نہ رشوت لیتے ہیں نہ کرتے ہیں اور نہ کسی امانت میں خیالت کرتے ہیں سب سے پہلے مقام پر وہ جو انصاف کرنے والے ہوں ادب فی حکم کو کرنے پر جو منصب حکومت نے ان کو دیا ہے اللہ نے جو مقام و جو کرسی ان کو ادا کی ہے اس پر بیٹھ کر کے وہ برابر ادب انصاف امانت داری سے کام کرتے ہیں نمبر دو دوسرے نمبر پر وہ عدل و انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دائیں نور کے پر بیٹھے ہوں گے وہ جو اپنے اہل اپنے بیوی بچے اپنے دوست اپنے لیبن اپنے مزدوروں اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ و انصاف کرتے ہیں میرے بھائیوں اپنے نفس کے ساتھ انصاف ہو اپنی بیوی کے ساتھ انصاف ہو اپنی اولاد کے ساتھ ہو اپنے بچوں کے ساتھ ہو اپنے کرو اور اپنے نوکروں اور اپ کے اندر جتنے ہیں جو آپ کے ماتحتین ہیں زیر ماتحتین ہیں ان تمام کے ساتھ اگر انصاف کیا جائے کسی کے ساتھ نہ انصافی نہ کی جائے ذرا سوچو ایک لفظ میں نبی علیہ السلام نے ہر انسان کو پابند کیا کہ اس جتنے لوگ اس کے اندر میں ہیں ہر ایک کے ساتھ اگر انصاف کیا جائے اور تیسرے درجے میں اپنے ساتھ نمایا وما ولو وما ولو اور ان لوگوں کو چاہیے اگر انصاف سے کے کام نہیں اے جو ان کے ذمہ داری جو, جو ان کے ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے جو ان کے تربیت کی کبھی آپ کے تربیت میں طالب علم ہو ایک استاد ہے ایک ٹیچر ہے اسے چاہیے کہ طلبہ کے ساتھ ادر انصاف کرے ایک انسان ہے جس کے اندر میں کچھ یتیم بچے ہیں انہیں چاہیے کہ یتیموں کے ساتھ ادر انصاف کرے ایک انسان اگر ہاں، ایک انسان اگر کسی کی تربیت رہا ہے اور اس کے اندر میں کچھ لوگ ہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ ادب انصاف کرے اس طرح سے حکومت کی کرسی سے لے کر کے یتیم خانے میں بسنے والے یتیم بچے بچیاں جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ پورے کائنات میں ہر ایک کے ساتھ ادب انصاف کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ادب انصاف کرنے والا بنائے اور ایک چیز اور یاد رکھیں بہت اہل علم کہتے ہیں بہت بڑا انصاف یہ ہے کہ انسان اپنے ساتھ کے ساتھ انصاف کرے آپ کو اپنے ساتھ کے ساتھ انصاف کیا ہے آپ اپنے نفس کو جہنم سے بچائیں یہ آپ کا انصاف ہوگا اگر آپ نے اپنے اپنے نفس کو جہنم کا ایندھن بنایا تو گویا کہ آپ نے دنیا کے ساتھ انصاف کیا لیکن اپنے نفس کے ساتھ انصاف نہیں کیا اپنے نفس کے ساتھ اپنی ساتھ کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ انصاف کرو رب العالمین نے جو آپ کو زندگی عطا کیا ہے اس زندگی کے ساتھ ادب انصاف کرو اور اس زندگی کے ساتھ ادب انصاف یہ کہ انسان وقت کو جائز حرام اللہ تعالیٰ کے عبادت اور طریقے عبادت ریاضت اللہ تعالیٰ کے تقرب کے آرام اعمال میں اپنی زندگی کو صرف کرے یہ انسان کی زندگی کے ساتھ ادب انصاف ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اقول قولی هذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب اليه سبحان سبحانك اللهم رب الحمد للہ وقفا وسلام اما بعد یہ ہمارے یہاں جو اسلام میں مقام محکمہ شرعیہ اسلامی شریعت میں جو کابی مقرر کیا ہے اللہ رب العالمین نے انہیں اس قدر عدل انصاف کا پاون بنایا کہ حاکم سے لے کر کے حاکم سے لے کر کے بادشاہ سے لے کر کے کے ایک ادنا درجے انسان کو بھی اگر و انصاف اور فیصلہ چاہیے تو اسے چھوٹا سا جو گھر بنا رہتا ہے جس کو ہم کوٹ اور محکمہ شریعہ کرتے ہیں اسی کا دروازہ خط کٹانا پڑتا ہے ذرا اس حدیث پر غور کریں اس واقعے پر جس کو متعدد محدثین نے نقل کیا امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے اندر ایک قاضی مقرر کیا تھا جس کا قاضی جس کا شرح نام ہے شرح قاضی قاضی شرح رحمت اللہ رہے اللہ ان بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے اے وہ حضرت عمر فاروق نے مقرر کیا عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان کا دور خلافت حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کا یہاں تک کہ جب تک یہ انتقال نہیں کیے کوفہ کے اندر ایک قاضی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرح غائب ہو گئی وہ چند کے موقع پہ جو کمیز پہنتے تھے وہ غائب ہو گئی غائب ہو گئی ایک دن راستہ پکڑ کے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک یہودی ہے یہودی کے پاس یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہودی ان کا جنگی لباس وہ کمیز پہنے ہوئے ہیں حضرت علی نے پہچان لیا کہا تم کون ہو کہا میں فلاح بن فلاح ہوں کہا یہ زیرا کس کی ہے کہا میری ہے کہ حضرت علی نے کہا میری ہے کہا پہنا میں ہوں اور تم کہتے ہو بیماری ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بڑے فرشتے ہوئے بات کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے تابی شریخ امیر امیر المومنین حاکم علی ہیں لیکن اسلام میں شرعی کوٹ کا اور محکم قضا کا جو مقام و مرتبہ ہے کہ علی بھی زبردستی اس یہودی سے اپنی سے راہ نہیں چھینتے بلکہ وہ بھی عدالت کا دروازہ کھٹکانے پر مجبور ہیں مقام پیش کرے دنیا کا کوئی مدہ کہ ان کے ہاں کا مرتبہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آئے قاضی شرح کے پاس کیس دائر کیا فلا فنام کا یہودی ہے میری ذرا اس کے پاس ہے حضرت قاضی شرح نے بلایا گرفتار کروایا یہودی کو بلایا مسلمان نہیں ہے مومن نہیں ہے ذات کا یہودی ہے لیکن اسلام نے حکم دیا ہے اگر انصاف ہو دشمنوں کے ساتھ بھی کرو اپنے تک محدود رہے دشمنوں کے ساتھ وہ انصاف ہونا چاہیے وہ لکھنے من ارے اللہ تعالی دلو ہوا دینو تکوا لوگا عدل و انصاف دشمن کے ساتھ بھی ہونا چاہیے علی رضی اللہ تعالیٰ اچھا بتا جا نوٹس آئی کہ آپ کا مدعا ہے یہودی گرفتار ہوا ہے اور وہ عدالت میں حاضر ہے آپ آئے پیش کریں اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ ہو مدعی بن کر کے آئے جب سب آئے تو حضرت تاجی شریح اپنی جگہ میں بیٹھے ہوئے امیر المومنین آئے یہودی بادم بیٹھا ہوا قاضی شریح نے سوچا شاید امیر بادم بیٹھے بیٹھ گے لیکن علی نے کہا نہیں میں امیر المومنین بن کر کے آتا تب وہاں بیٹھتا آج میں مدعی بن کے آیا ہوں اور اس نام میں اب انسان کا تقاضا یہ ہے یہ یہودی مدعا علی جہاں بیٹھا ہے علی امیر المومنین مدعی ہے دوسرے کے ساتھ علی بھی بیٹھے گا کس طرح حضرت علی وہیں بیٹھ گئے حضرت اللہ قاضی شرح نے کہا علی آپ ذرا بتائیں یہ آپ کے لیے کہا ہاں کہا دلیل پیش کرو حضرت علی دوڑے ہی بیٹھے اپنے بیٹے حسن کو بلا کر کے لائے حضرت قاضی شرح نے کہا آپ کا بیٹا حسن گواہی دے گا کہا کہ ہاں کہا کہ اللہ اکبر قاضی شرح نے کہا بیٹے کی گواہی عدالت میں باپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہے حضرت بھی مجبور ہے اسلام نے جو قانون پاس کیا ہے عدالت میں بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا بہرحال واپس ہو گیا بیٹا پھر وہ اپنے غلام کو لے کر کے آئے یہ میرا غلام ہے قاضی شریف نے کہا یہ آپ کا غلام کی بھی گواہی آتا کے حق میں قابل قبول نہیں واپس لوٹا دیا حضرت علی نے کہا بس اب میرے پاس کوئی گواہی نہیں کوئی دلیل نہیں بہرحال حضرت میں نے کہا کیسا گواہ نہیں تم لازمی چیز ہے جب گواہ نہیں تو قانون کے مطابق جو چیز جس کے قبضے میں اسی کی ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت قاضی کابی شرح نے اس یہودی کو کہا یہ تمہاری ذرا ہے لیکن جیسے اس نے حضرت علی کا جو انسان رسول اللہ اسلام اتنا عدل و انصاف ہے تو میں کلمہ پڑھتے کہ مسلمان ہوتا ہوں اور بات اصل یہ ہے یہ زیرا ہماری نہیں علی تمہاری ہے اللہ اکبر علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہو گئے جیب میں ہاتھ ڈالے دو سو دینار تھے اس کو بھی نکالا اور کہا اے ہمارے بھائی یہودی آج تم مسلمان ہو گئے ہم اس خوشی میں یہ زیرا بھی تم کو دیتے ہیں یہ دو سو دینار میرے پاس یہ بھی ہم کی ہمت کر دیتے ہیں میرے انسان کو مسلمانوں کو چاہیے اگر انسان اور یہ بھی یاد رکھیں اگر کبھی عدالت کے خلاف اگر فیصلہ ہو جائے تو اسے شور نہیں مچانا چاہیے اسے ہنگامہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ ہم تمہارا فیصلہ قبول نہیں کریں گے کیا یہ قاضی جو بیٹھا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو فرمایا ہے اگر وہ کتاب و سنت کی روشنی میں فیصلہ کر رہا ہے رئیس دولہ حاکم وقت نے اس کو بنایا ہے اس کے اندر پاور ہے اور اللہ رب العالمین کے اعلان ہے فراو ربی کا حتی فراو ربی کا فراو ربی کا لا یمنون حتی یحکمو کا فیما شجرہ بینہم اے نبی یاد رکھے کلمہ پہنے کے بعد آدمی شریعت اسلامیہ کا اور قرآن و حدیث کا فیصلہ چاہے واقف پڑھے مخالف گردن جھکا کر کے خوشی سے جب تک قبول نہ کر لے تب تک آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اس کی عزت ہونی چاہیے اس کی قدر ہونی چاہیے اور ہمارے حج کوٹ ہوتی ہے شرعی حکومت جو ہے بھارت میں قائم کرتی ہے اور اسلام کی روشنی میں کتاب و سنت کی روشنی میں جو فیصلہ ہوتا ہے اس کی قدر اس کی اہمیت ہونی چاہیے اور اس کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے الحاد آدمی ہم نے جو بیمار ہو ان کو شفاعت کلی عطا فرما جو مقروض اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال بھائی ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر لے ہمارے جو بھائی حج میں گئے تھے جو واپس آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حج مبرور سی فرمائے اور جو آنے والے ہیں وہاں رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنائے اور صحیح اور سلام صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے وطن کو ان کو واپس پہنچائے اے العالمین ہمیں ہم ہمارے جو حکام ہیں ہمارے جو ذمہ دار ہیں ہاں، رئیس الدولہ اور خاتم شارجہ اللہ تعالیٰ ان کو ان اعمال کی توفیق نصیب فرما اے ان اعمال کی توفیق نصیب فرما جس میں آپ کی رضا ہو امت کی کامیابی ہو ملت کی فلاح ہو امن کا ذریعہ بنے اور ایسی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے انہیں روک لے جو امت کے لیے نقصان دہ ہو جو ملک اور وطن کے لیے نقصان نقصان دہ ہو جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے خسارے کا باعث بنے اللہ والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والحسان وانتائی القربا وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغ لیدکم لعلکم تذکرون وذکر اللہ یدکرکم ودعوه یستدیب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر